roti, very thick rotis. And the person who used to make it, he used to, he, he would not uh, make the roti correctly. He would not bake it. Sometimes it was uh, kacha, sometimes it was uncooked and it was unbaked. And in this way, he used to, they used to live on that. He used to have only for the whole day two pieces of roti, one for breakfast and one for supper or one for lunch and one for supper. No tarkari, no salan, no curry, nothing, nothing. On an odd occasion, if somebody sent food, that's how they lived for 15 years of Qurbani, made Qurbani and sacrifice, and not worried about anything. The end result was that Hazrat Shah Abdul Qadir Raipuri Rahmatullah when uh, his Sheikh passed away, then uh, Allah subhanahu wa ta'ala made him a marja, made him a means for people coming close to uh, connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. To the extent that they say that uh, the um, uh, Dinorat, the day and night of Raipur was, that was the latter part of the night, everybody would wake up in Raipur and everybody would perform tahajjud salah and the zikr would begin till fajr salah and then immediately when the fajr azan went early time then uh, a cup of tea would be brought for hazrat and hazrat would just drink a cup of tea and that's it there was no but there was no, no bread or roti or anything of that nature. And then Hazrat would, after Fajr Salah, go for a walk. In that walk, he would walk four to five miles, which is about six, seven kilometers. He would read three suparas. He, most of the time, he would walk alone. And when he was to come back, he used to make fresh wuzu again. And then he used to be involved in, engrossed in zikr right up to 10 o'clock. Now, just if you can go back a little bit, Hazrat Shah Qadir Raipuri Rahmatullah when he observed his Ustad and his Shaykh Hazrat Shah Abdul Rahim Raipuri Rahmatullah in Ramadan, that in Ramadan the Shaykh would only survive, subhanallah, on one cup of black tea, one cup of black tea, kali chai, and one morsel of food. And the morsel of food was just to keep the sunnat alive. And the, the murid would tell the Shaykh, Hazrat, you're going to become weak. It is Ramadan. For the whole 24 hours, yes, khajur, they broke the roza with khajur, which is sunnah. In 24 hours, just one cup of tea, khajur, and one morsel of food. He said, I'm already tasting, I'm already tasting and I'm enjoying the sweet fragrance of Jannat. The Shaykh used to tell the murid, I'm already tasting the sweet fragrance of Jannat. Subhanallah. So nonetheless, Hazrat also followed in the Mubarak footstep of his Shaykh till half past 10, uh, making zikr, ibadat, tilawat, etc. If visitors came, he attended to visitors, etc. Lunch was served at about 11, half past 11, and then uh, half an hour there was some discussions, anybody would want to ask anything. From half past 11, 12 o'clock till half past 1 uh, was resting time, sunnat, kailula, and then zohar salah, then after Zuhr Salah, Hazrat would be engrossed in Ibadat and Zikr till the time of Asr, till about half an hour before Asr. Half an hour before Asr, then Hazrat, uh, people would say that when Hazrat would come out of his room, we, the noor was so much that we could not see the Mubarak face of Hazrat. There was so much noor, there was so much noor on his face, Allahu Akbar. And then Hazrat, some people would then give uh, report to Hazrat what is happening, there were some people who had a job of just reading the newspaper headlines and they would say, right, this is what happened, this is what has happened, this is what happened in the Muslim country, in this Arab country, etc. And Hazrat would call that daily wazifa, half an hour daily wazifa to know what is happening in the Muslim ummah, purely with the intention that if we know what is happening in the Muslim ummah, then we can make dua for the ummah and we can guide the Muslim ummah. Then Asr to Maghrib used to be majlis, open majlis, some time دا سوان حیات اوف بزرغان دین لائک شہزت شاہ فضل الرحمٰن غنجمر اللہ علیہ دا فضائے کتاب شیزری رحمۃ اللہ علیہ فتوح شام او مینی حیات صحابہ فروم مغرب آفٹر مغرب حضرت الحد البین صلاح اینڈ دین حضر الدہ صفح and then it would be Isha time and Isha time immediately then Hazrat would go to sleep. And this was the 24 hours of Hazrat and Hazrat subhanallah, Allah subhanahu ta'ala made him a mag magnetic attraction for thousands and thousands of ulama. And one sign of the makbuliyat of any person is that ulama become murid of, of that person. Hazrat Shaykh Zakaria Rahmatullah would often come to uh, Raipur and be, would be part and parcel of the zikr and, uh, uh, and whatever majlises used to take place. If anybody posed any question, then Hazrat Shah Abdul Qadir Raipuri would will say, Hazrat Sheikh uh, Zakaria Rahmatullah uska jawab denge. Hazrat Sheikh Zakaria will give the answer. If there was any other alim present, Hazrat will say he will give the answer. Hazrat became, he had quality of total fana'iyat to such an extent that he did not regard himself as anything. People who spend the company of Hazrat said that we spent so many years and for 45 years Hazrat was in charge of the Khanqa of Raipur and people say that it would seem that even the leaves are making zikr of Allah, the trees are making zikr of Allah, everybody and everything is making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, Hazrat knew everything that was happening. Hazrat Fikr for Deen was that when, that was the time now India-Pakistan split, uh, the many people migrated, many ulama lost hope. Hazrat traveled the whole of India, Pakistan, told the people don't lose hope. Whatever has happened, has happened, meant to be. Carry on doing your khidmat of deen. Villages and towns and cities became empty, masjids became empty, uh, madrasas became empty, etc. Hazrat encouraged the people that continues the service of deen. Allah subhanahu wa ta'ala will change the condition. And Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madni Rahmatullahi would frequent uh, Raipur also. And at that time, there were some ulama in favor of Pakistan, some in favor of a united India. Hazrat would say, "Ham to Hazrat Madni Rahmatullahi ke saath hai. Nonetheless, Hazrat would encourage the wealthy people that put up factories, etc., so that you can create employment for the poor Muslims. Because now, we, now we're in a situation where uh, the Muslims are going to be sidelined. When Hazrat Maulana Ali Mia Rahmatullah traveled to the Arab countries and he asked, what param must I take? He would tell them that, tell them that they must become self-sufficient in, in terms of economics, in terms of factories, etc. So there was effort of deen and wherever there was bid'ah and shi'iyat uh, and qadianiyat becoming rife, then Hazrat encouraged the ulama, right, you tackle bid'ah, you write kitabs against the qadiani, qadianis, etc. So Hazrat was like an all-rounder, fikr for all, for the entire Muslim ummah and most important for the Islam. And Hazrat would even say that if you tell somebody that, you know, uh, somebody goes for nafil hajj again and again and again, Hazrat was not in favor of it. And Hazrat would say that if you tell somebody that perform salah with khushu and khuzu, then unko bar lagta hai. Then they find it difficult. But if you tell a person go for Hajj every year, nafil Hajj, certain ulama are exempted, Hajj people are exempted, certain mashayikh are exempted, they go because they're already at one level, they go to a certain level, etc. But for the general public, Hazrat would tell them that make now bring khushu and khuzu into your 20, into your salah, which is most important. Most important right now. So Alhamdulillah, we fortunate that we have people of this caliber. Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq that it's all linked up to, uh, all our silsilas are linked up to uh, the Mashayikh and of uh, Chishtiya, Sabiriya, Qadiriya, Sahwardiya and all links up eventually to uh, uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam different methods, methodologies, etc. But ultimately the fruit, the tree itself is one. Allah Ta'ala give us tawfiq to read uh, and to follow the footsteps of this Mubarak, of this great Buzrugane Deen Akabirin. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وآله وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى <coughs> يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا <coughs> محترم علماء کرام اور دوستوں مولانا حیدر صاحب نے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنائے اور حضرت مولانا عبد القادر صاحب پنجاب پاکستان پنجاب کی سرگودا کے قریب ایک بستی کے رہنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور اپنے شیخ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری کی بہت زیادہ خدمت کی اس خدمت کی برکت سے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا درجہ عطا فرمایا اور اس زمانے میں جو بڑے بڑے حضرات تھے وہ سب ان کے معتقد تھے ان کو مانتے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی ان کے خلیفہ تھے اور ان سے بیعت تھی اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ علیہ جو بہت اونچے درجے کے مناظر تھے وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت تھی اور حضرت منظور احمد منظور نعمانی ہمیشہ ان کے دل میں یہ وسوس رہتا تھا دل میں یہ بات رہتی تھی کہ یہ جو تصوف کے اعمال ہے صوفیوں کے اعمال اتنی مرتبہ ذکر کرو لا الہ الا اللہ اتنی مرتبہ پڑھو الا اللہ اتنی مرتبہ پڑھو اللہ ہو اللہ اتنی مرتبہ پڑھو پھر اس کے ساتھ جھومنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو اپنے چہرے کو بائیں طرف موڑ دے دائیں طرف موڑ دے پھر جب اللہ کہتے ہو تو دل پر زیادہ ضرب لگا دو اتنی مرتبہ استغفار پڑھو اتنی مرتبہ درود شروع پڑھو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی تو پھر ہم کیوں کریں یہ ان کے دل میں شبہ رہتا تھا یہ ان کے دل میں وسوس رہتا تھا تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ صبح کے بعد سیاحت کرتے تھے سیر کرتے تھے واکنگ کرتے تھے صحت کی وجہ سے اور وہ حضرات ہماری طرح نہیں تھے کہ گھومنا پھرنا ہو تو پھر غفلت پیدا کرے ہم جب گھومنے پھرنے میں لگ جاتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں اصل مقصد بھول جاتے ہیں اور ان حضرات کا کام یہ تھا کہ جب چلنا پھرنا کرتے تھے چلنے پھرنے میں بھی ذکر ہوتا تھا تسبیح ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر پڑھتے تھے دین دینی باتیں کرتے تھے تاکہ ٹائم اور وقت ضائع نہ ہو جائے ہم نے دیکھا حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ علیہ جن کو السار تبلیغ کہتے تھے تبلیغ کی زبان وہ بھی صبح کے وقت جہاں ٹہرے تھے ٹہرے ہوتے تھے وہاں چکر لگاتے تھے چکر بھی لگاتے تھے اور قرآن کریم بھی سناتے تھے ان کے ساتھ ایک دوسرا آدمی خادم ہوتا تھا وہ خادم قرآن کریم سنتا تھا اور مولانا عمر صاحب قرآن کریم سناتے تھے اور اگر کوئی عالم ان کے ساتھ گھومتا تھا چلتا تھا تو پھر ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی رات کے بیان میں رات کے بیان میں اگر آپ کو کوئی غلط بات نظر آئی ہو تو مجھے بتلا دیجئے تاکہ میں اس کو ٹھیک کروں یا میں اس کی تشریح کروں یا میں اس کی صفائی بیان کروں اسی توازو کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا تھا ایک مرتبہ وہ چل رہے تھے اور میں اور مولانا شبیر صاحب بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے ساؤتھ افریقہ میں تو فرمایا کہ رات کے بیان میں آپ کو کوئی ایسی بات سننے میں آئی ہو جو نامناسب ہو یا وہ غلط ہو وہ بات بتلا دیجیے نے عرض کیا کہ رات کے بیان میں ایسا لگ رہا تھا کہ جو تبلیغ اور دعوت ہے صرف یہی جہاد ہے اور اس کے علاوہ جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اس کی نفی ہوتی تھی کہ وہ جہاد نہیں ایسا لگ رہا تھا مولانا نے فرمایا جزاک اللہ خیرہ آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف مجھے توجہ دلائی انشاءاللہ آئندہ بیان میں میں اس کی صفائی کروں گا پھر اس کے بعد جب ان کا بیان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کی قوت بھی عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ وہ اللہ والے آدمی بھی تھے بزرگ بھی تھے تو واقعی اس کے بعد بہترین بیان فرمایا جس میں جہاد کی اقسام اور کون سا جہاد کہاں ہونا چاہیے کون سا جہاد کہاں نہیں ہونا چاہیے اس کی بہترین تشریف فرمائی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگ ٹائم کو ضائع نہیں کرتے تھے اگر وہ سیاحت کے لیے جاتے تھے سیر کے لیے جاتے تھے واکنگ کے لیے جاتے تھے طبیعت پر بوجھ اتارنے کے لیے جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ دینی کام چلتا رہتا تھا اس کے ساتھ تلاوت چلتی رہتی تھی اور امام شافی رحم اللہ نے فرمایا کہ سفر تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن سفر کو گناہ مت بناؤ سفر کو عبادت بنا دو اور سفر کو عبادت بنا دو سفر کو عبرت بنا دو عبرت سبق لینا اس لیے بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کیا ہے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں وہاں سے تیز چلو اور لا تدخلوها الا باقین لَمْ تَبْقُوا فَتَبَاقَوْا وہاں سے روتی ہوئے گزرو اگر روتی ہوئے نہیں تو رونے کی شکل بنا دو رونے کی شکل بنا دو عبرت یا اللہ ان لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی تھی آپ کے پاک انبیاء علیہ السلام معصوم انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کیا ان کو تکلیفیں پہنچائیں ان کو عذیتی دی ان کو مارا پیٹا ان پر عذاب نازل ہوا یا اللہ ہمیں ان جیسا نہ بنا دے ہمیں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے ساتھ کر دے ان کے مقابلے میں ہمیں نہ لائے جیسے جن لوگوں نے بچ جن بچوں نے بچپن میں بات چیت کی ان میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت تھی ایک عورت اس کا بچہ تھا ایک بہت خوبصورت اور مالدار آدمی گزرا اس عورت نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس کی طرح بنا دے بچہ بولنے لگا حالانکہ بچہ بولنے کا قابل نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے سب کچھ وہ بولنے لگا یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا دے یہ متکبر ہے فخر کرنے والا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہے ان میں توازو نہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت گزری جس پر لوگ تہمت لگاتے تھے تہمت لگاتے تھے کہ یہ خراب عورت ہے وہ گزری تو اس عورت نے کہا یا اللہ میرے بچے کو اس کی طرح نہ بنا دے وہ بچہ بولنے لگا یا اللہ مجھے اسی کی طرح بنا دے کہ وہ پاک ہے اور لوگ اس کو پاک نہیں سمجھتے وہ متقیہ ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہر وقت میں کوئی نہ کوئی کام کرنا ضروری ہے سیاحت میں جائے سیاحت کے ساتھ عبرت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب دیے ہوئے لوگوں کی بستی سے تم گزرتے ہو تو ان سے سبق لے لو دعا کرو وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرو یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے عمل سے ان لوگوں کے کاموں سے بچائے اچھے لوگوں کی طرح کام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا منظور نعمانی عبد القادر رائے پورے کے پاس ٹہرے تھے اور ان کے ساتھ صبح چکر لگاتے تھے اور چکر لگانا میں نے بتایا اس وقت بھی عبادت ہوتی تھی اور یہ تصوف اسی لیے ہے کہ آدمی کے زبان پر آدمی کے دل پر آدمی کے دماغ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا غالب ہو جائے کہ بے اختیار زبان سے اللہ اللہ نکلے اور بے بے, بے اختیار لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اس کی اتنی پریکٹس کرے اتنی پریکٹس کرے اٹھنا بیٹھنا جس وقت چاہے اس وقت اللہ کا ذکر کرے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان نفی خلق والارض واختلاف لآیات لأولی الالباب عقل والوں کے لیے آسمان اور زمین کی پیدائش میں سبق ہے اور عبرت ہے اور کون ہے عقل والی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹی ہوئی بیٹھی ہوئی چلتی ہوئی یہ تو ویسے مفت میں حاصل نہیں ہوگا کہ آدمی کہے گا ہاں میں یہ کرتا رہوں گا یہ اس وقت پیدا ہوگا کہ آدمی اس پر محنت کرے اور یہ اس کا حال بن جائے جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا کہ جو عبادات ہے وہ اللہ کے فضل سے میرے لیے عادات بن گئی ہے جیسے آدمی عادت کا کام کرتا ہے اور بہت جلدی کرتا ہے اسی طرح اس کے لئے عبادت ایسی آسان ہو جائے جیسے کھانا پینا لذیذ ہو اور مولانا مسیح اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب نسبت کا ایک یہی مطلب ہے صاحب نسبت جو کہتے ہیں فلاد صاحب نسبت ہے تو صاحب نسبت کا کیا مطلب ہے صاحب نسبت کا ایک مطلب یہ ہے کہ عبادت اس کے لیے لذیذ بن جائے جیسے عادت کی چیزیں لذیذ ہوتی ہے تو گویا کہ اس کی نسبت اور مناسبت پیدا ہو گئی دین اور شریعت کے ساتھ تو وہ صاحب نسبت بن گئے صاحب نسبت بھی دین دین کے ساتھ ان کی مناسبت پیدا ہو گئی تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے یہی فرمایا اللہ کے فضل سے عبادات میرے لیے ایسی لذیذ ہو گئی ہیں جیسے کسی کے لیے لذیذ کھانا کسی کے لیے لذیذ مشروب لذیذ ہو ٹیسٹی ہو میرے لیے اسی طرح ہو گئی ہے تو حضرت مولانا منظور نعمانی نے چلتے چلتے پوچھا کہ یہ سب چیزیں جو صوفی لوگ کرتے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں فرمایا ایک دن میں نے سوال کیا حضرت مولانا عبد القادر خاموش رہے دوسرے دن پھر تیسرے دن جب میں نے سوال کیا تو مولانا نے فرمایا آپ کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں فرمایا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو بھی وسیلہ ہو وہ وسیلہ جائز ہے اللہ کے ذکر کے لیے یہ وسیلہ ہے کہ پریکٹس کی جائے اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو اتنی مرتبہ اللہ اللہ پڑھو یہ اس کے لیے یہ ثواب بھی ہے اور پریکٹس بھی ہے تو اصل مقصد دین پر چلنا ہے یہ اس کے لیے وسائل ہے اور علماء فرماتے ہیں اگر وسیلے کو وسیلہ سمجھا جائے وسیلے کو مقصود نہ سمجھا جائے اور نہ کرنے والوں پر انکار نہ کرے تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ وسیلے کو اختیار کرنا ہے یہ بالکل صحیح ہے جیسے مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے قراءت کا جلسہ ہوتا ہے تقریروں کا جلسہ ہوتا ہے انجمن کا جلسہ ہوتا ہے مدارس کے جلسے ہوتے ہیں اس جلسے کا مقصد لوگوں کو دین کی ترغیب دینا ہے تاکہ لوگ دین کی طرف راغب ہو جائے اور اس کو کوئی لازم اور ضروری نہیں سمجھتا یہ کوئی نہیں کہتا فلان مدرسے نے کیوں جلسہ نہیں کیا نہیں کیا تو بہت اچھا اور کر لیا تو ترغیب ہے اور پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو محبوب عمل بتلایا جہاد کرو جاہد و فل حق جہاد ہی اچھی طرح جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرآن کریم جہاد کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن جہاد کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلوار ڈھال زیرہ اور خود جو جنگ ہیلمٹ کی طرح جنگی ٹوپی یہ چیزیں تھی اب اگر ہم کہیں گے کہ حدیث پر چلتے ہوئے ہم آج کل تلوار لے لیں گے حضیرہ لے لیں گے کام نہیں چلے گا اس لیے کہ اس زمانے میں اس زمانے کے وسائل کو اپنانا ہے جہاد مقصود ہے وسائل بدلتے رہتے ہیں اب وسائل ہے کلاشن کوف ہے اور بم ہے اور مختلف چیزیں ہیں جو لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں تو مقصود کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے جانے دینا چاہیے اور وسائل اور وسیلہ بدلتا رہتا ہے اگر کوئی وسیلے کو مقصود سمجھے تو اس کو بیدائت کہیں گے اور اگر وسیلے کو وسیلہ سمجھے اس کو بدعت نہیں کہیں گے اس لیے بدعت کی تعریف میں کہتے ہیں غیر دین کو دین سمجھنا اور الزیادت و نقصان فی الدین من غیر اذن الشارعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر دین میں زیادتی کرنا اور یا دین میں کمی کرنا اس کو کہتے ہیں بیدات اب اگر ہم کہیں گے کہ فجر کی نماز جو فرض ہے فرض نماز ہم دو رکعت نہیں چار پڑھائیں گے مثلا کہ خوشی کا دن ہے ہم چار پڑھائیں گے اور چار پڑھیں گے فرض تو اس کو بدعت کہیں گے اس لیے کہ ہم نے دین کے اندر زیادتی کی اور اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ لوگ دور دور کھڑے ہیں ہماری آواز نہیں سنتے تو ہم لاؤڈ سپیکر کو استعمال کریں گے تاکہ لوگ آواز سنیں اس کو بدعت نہیں کہیں گے اس لیے کہ کوئی بھی لاؤڈ سپیکر کو دین نہیں سمجھتا دین کے پہنچانے کا وسیلہ تو اس لیے کہتے ہیں ایک بدعت فت دین ہے ایک بدعت لد دین ہے دین کے اندر بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیدعت ضلالہ وكل ضلالة في النار ہر بدعت گمراہی ہے اور فرمائے دیننا ما لیس منہ فہو رد جو دین کے اندر نئی بات کو پیدا کرے دین کے اندر پیدا کرے فہو رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردود اور باطل اور غلط ہے تو حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری نے ایسا بیان فرمایا کہ مولانا منظور نعمانی مطمئن ہو گئے مولانا منظور نعمانی کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تحدیث بن نعمت تحدیث بن نعمت میں انہوں نے اپنی زندگی کے مختصر واقعات ذکر کیے ہیں مولانا عبد القادر رائے پورے کے ساتھ جو اوقات گزارے ہیں اور کسی زمانے میں جماعت اسلامی سے متاثر ہو گئے تھے پھر واپس ہو گئے اور دیوبند میں جو پڑھتے تھے وہ سب واقعات تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان فرمائے ہیں تو اپنے شیخ کے ساتھ لازم رہتے تھے اپنے شیخ کی خدمت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا ابھی ہمارے مولانا برحان صاحب نے واقعہ سنایا امام احمد ابن حنبل کے جو مشہور شاگرد تھے بقی ابن مخلت تو وہ اپنے شیخ کے ساتھ اتنے لازم اور شیخ کے ساتھ ایسے چمٹے رہتے تھے کہ جیل میں بھی ان کے پاس آتے تھے فقیر کی شکل میں گویا کہ میں بھیک مانگتا ہوں بھیک مانگتے مانگتے دروازے پر پہنچتے تھے اس زمانے کی جیل ایسی نہیں تھی جیسے آج کل کی جیل امام احمد دروازے کے پاس آتے تھے یہ دروازے سے باہر ہوتے تھے دو ایک دو حدیث سناتے تھے پھر واپس آتے تھے ایک سو پچاس حدیثوں کو جمع کیا اس کے بعد جب امام احمد بن حنبل رہا ہو گئے جیل سے نکلے تو یہ پھر شاگرد تھے ان کے پاس جاتے رہتے تھے ایک مرتبہ بقی ابن محلت بیمار ہو گئے اور اپنے کمرے میں پڑے رہے امام احمد نے پوچھا وہ بقی ابن مخلط جو سچا طالب علم ہے وہ کہاں گیا کسی نے کہا وہ بیمار ہے احمد ابن حمل نے اپنے تلامزہ اپنے مریدین سے کہا چلو ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں ان کی پرسی کے لیے چلتے ہیں امام احمد آگے آگے ان کے ساتھ ایک بڑی فوج تھی شاگردوں کی اور علماء کی وزیروں کی ان کی خدمت میں پہنچے ان کی عیادت کی انہوں نے کہا آپ نے تکلیف فرمائی فرمایا نہیں آپ کی عیادت کے لیے آنا ضروری تھا اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ بقی ابن مخلط تو اتنے بڑے آدمی ہے امام احمد پوری فوج کے ساتھ ان کے پاس آئے اور ان کی ملاقات کے لیے وقت نکالا امام احمد کے پاس وقت کا بہت ساری جلدوں میں مسند احمد لکھی ہے اس کے بعد لوگوں نے بقی ابن مخلط مخلت کا اتنا اکرام شروع کیا کہ حد سے زیادہ اکرام کرنے لگے کہتے ہیں ہر کے خدمت کر دو او مخدوم شد ہر کے خود را دے دو او محروم شد جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مخدوم بناتے ہیں لوگ پھر اس کی خدمت کرتے ہیں اور ہے کہ خود رادید و محروم شد وہ ہمارے اکابر سب کی خدمت کرتے تھے ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی سفر کر رہے تھے لاہور آ رہے تھے تقسیم سے بہت پہلے تو ٹرین کا سفر ہوتا تھا ٹرین میں برابر میں ایک انگریز بیٹھا تھا استفر اللہ ایک آدمی بیٹھا تھا جنٹل مین قسم کا آدمی تھا تو یا انگریز یا کوئی اور تھا وہ بیت الخلا گیا اور جلدی واپس آیا اور ناک پر ہاتھ رکھا تھا حضرت مولانا حسین احمد بندنی سمجھ گئے کہ یہ واپس آیا اس لیے کہ بیت الخلاء پرانے زمانے کی بات استعمال کا قابل نہیں تھا اتنا گندہ تھا اور بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی تشریف لے گئے اور وہ تو خدمت کے عادی تھے حضرت شیخ الہند کی خدمت فرمائی تھی مدینہ منورہ میں مشقت کی زندگی گزاری تھی اس بیت الخلاء کو مختلف چیزوں سے اچھی طرح صاف کیا صاف کرنے کے بعد واپس آئے اور اس آدمی سے کہا بھائی اگر آپ ٹوائلٹ جانا چاہتے ہیں تو جائیے تو انہوں نے کہا ہاں میں گیا تھا لیکن وہ بہت گندا تھا استعمال کا قابل نہیں تھا حضرت مدنی نے فرمایا نہیں بھائی ابھی میں گیا میں نے اس کو صاف پایا آپ تشریف لے جائیے وہ جب آیا دیکھا کہ بالکل صاف ستھرا بہرحال وہ فارغ ہوا اور اس کا خیال یہ تھا کہ چلو ایک مولوی ہے عام مولوی مولانا حسین محمد مدنی جب لاہور پہنچے وہ آدمی بھی لاہور میں اترنے والا تھا انگریز تھا یا دوسرے آفیسر تھا جب دیکھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے استقبال کے لیے بہت سے لوگ آئے ہیں ان کے شاگرد ان کے مریدین ان کے ماننے والے بہت بڑی جماعت ہے انہوں نے کہا یہ تو اتنے بڑے آدمی ہے اور مجھے یقین ہے کہ بیت الخلا انہوں نے صاف کیا جب اترے اور مسافہ شروع ہوا تو یہ آدمی گیا اور حضرت مدنی سے مسافہ کیا اور کہنے لگے اس پوری مجمع کے سامنے آپ مجھے مسلمان بنا دیں انہوں نے کہا کیوں کا آپ نے باہر کی گندگی بھی صاف کی اور میرے دل کی گندگی کو بھی آپ نے صاف کیا آپ نے باہر والی گندگی بھی صاف کی اور میرے دل کی گندگی کو بھی صاف کیا سفر ہو تو اسی طرح سفر ہو جس سفر میں آدمی دینی کام کرے عبرت حاصل کر لے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کام لیا اور یہ اور حضرت مدنی اور مولانا زکریہ رحم اللہ بہت ہی قریبی دوست اور ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے تھے اور کچھ دنوں کے بعد سب مل جاتے تھے ملاقات کرتے تھے دینی بات چیت بات چیت فرماتے تھے مشورہ کرتے تھے امت کو کس چیز کی ضرورت ہے امت میں کس کام کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں بزرگوں کے نقش قدم پر ان کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اب ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے کچھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں بندہ نے کچھ وقفہ سے ذکر جہری ترک کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے اور اپنی حالت کا اخفا اس میں نہیں رہے گا نیز سفر میں جانا ہوتا ہے سفر میں موقع نہیں ملتا جواب ذکر بالظہر میں اگر اظہار کا اندیشہ ہو تو اس کی وجہ سے بالکل ذکر کو ترک نہ کرے یہ بھی ریاکاری ہے شیطان نے خطر اظہار پیش کر کے ریاکاری میں مبتلا کر دیا کام ترک کرا دیا لاہور پڑھ لے اور ذکر شروع کرے اتنا زور سے نہ کرے کہ سونے والوں کی نیند میں اور کتاب پڑھنے والوں کے مطالعے میں خلل پیدا ہو ہلکی آواز سے کر لیا کرے آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی بیمار آدمی دوسروں کے سامنے دوا استعمال نہ کرے کہ لوگوں کو میری بیماری کا پتہ چل جائے گا تو اس کے علاج اور اصلاح کی کیا صورت ہوگی سفر میں بس اور ریل میں بھی کر سکتے ہیں اور جہاں قیام کرے وہاں بھی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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عنا وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك, بسترك الجميل اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم إنا